باب نمبر چھ واگن آن لگا تھا اعجاز اپنی زمین کا قبضہ حاصل کر کے کھیت مزدوروں کی مدد سے کاشت شروع کر چکا تھا اس دوران میں وہ جہانگیر سے دو بار جا کر مل لایا تھا دوسری بار وہ ملک حمید کی شکایت لے کر گیا تھا کہ حمید اپنے آدمیوں کے ذریعے بشیر اور علی احمد کو دھمکیاں بھجوا رہا ہے مسلن نے ابھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا جہانگیر نے کہا اس بات کو چھوڑو بھائی جہانگیر امید تو مرنے مروانے کی باتیں کرتا ہے میں اس سے بات کروں گا میری بات مانو تو اس قصے کو اب ختم کرو اچھا یہ بتاؤ کانے میں کسان تنظیم کا جلسہ ہو رہا ہے اعلان ہو گیا ہے اعجاز نے کہا ابھی تاریخ مقرر نہیں ہوئی کٹائی کا انتظار ہے تم شریک ہو رہے ہو ہاں جڑا والے میں چکو کی زمین کی الاٹمنٹ کے خلاف احتجاج اجتماع ہے وہ تو خیر دوسری بات ہے جہانگیر بولا ہمیں اپنے علاقے پر توجہ دینی چاہیے میری اطلاع ہے کہ بارڈر کے بے دخل مزاروں کا مسئلہ بھی اٹھایا جائے گا وہ بھی درست ہے تمہارے چاچے احمد خان کو کچھ زمین ادھر مل جائے تو اس کی مدد ہو جائے آپس کی بات ہے اعجاز ہمیں تو پتہ ہے وہ کس کام میں ملوث ہے آگے اس کا بیٹا بھی اسی طرف جا رہا ہے مگر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کی زمین بارانی ہو گئی ہے ان کا پورا مالیہ معاف کیا جائے میرے ٹیوب ویل بس سمجھو کہ دکھاوے کی چیز ہیں آدھی زمین بھی گیلی نہیں کرتے اوپر سے ان کے چلانے کا خرچہ الگ تم سے کیا چھپانا اعجاز یہ سب اس نے ہاتھ سے چاروں طرف اشارہ کیا تو بس رکھ رکھاؤ ہے ہم لوگوں کو کرنا ہی پڑتا ہے مگر اندر کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے رخصت ہوتی دفعہ اعجاز نے دوبارہ بات کی ملک حمید اس سے میں معاملہ کر لوں گا جہانگیر بات کاٹ کر بولا مگر احتیاط سے رہو اور اس عورت سے چھٹکارا کراؤ بہت ہو گئی اب کیا اس کا اچار ڈالو گے اس نے ہنس کر کہا اعجاز کے شعور میں غالباً اس بات کی خبر نہ تھی مگر بے معلوم طور پر وہ جہانگیر کا ہم رکاب بن چکا تھا اسے چاچے احمد اور عباس کی فکر تھی پھر نوکری چھٹ جانے کے بعد کچھ اپنے فائدے کا بھی خیال تھا اگر جہانگیر بہت سا فائدہ حاصل کر سکتا تھا تو تھوڑی بہت زمین اس کے اپنے خاندان کے حصے میں آ سکتی تھی اب وہ اکیلا نہیں تھا دو بیٹے تھے اور اوپر سرفراز کی تعلیم کا معاملہ تھا آخر سیاست اسی کا نام تھا البتہ جہانگیر ایک بات میں غلطی پہ تھا کنیز اعجاز کے پیچھے نہ پہلے پڑی تھی نہ اب معاملہ الٹ تھا وہ اعجاز کی ہڈیوں میں اتر گئی تھی جب کبھی بشیر اسے اپنے عزیزوں کے پاس وہاڑی بھیجنے کی بات کرتا اعجاز کسی نہ کسی بہانے اسے رکوا دیتا وہ ابھی تک سکینہ کے نزدیک نہ گیا تھا ان دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو چکی تھی گھر کی روٹی چلانے کے لیے اگرچہ زمین سے جنس آ جاتی تھی مگر کپڑے لتے کے لیے اوپر کے خرچے کی کمی پوری نہ ہوتی تھی اور گو سکینہ کو اس کے شہر کے چکروں کے بارے میں ابھی اس سے زیادہ علم نہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں یاروں کو ملنے جاتا ہے مگر اس کی جسمانی تہی دامنی پیسوں کی شکایت کی شکل میں ظاہر ہوتی رہتی تھی اس نے اپنی شکل و صورت کا خیال کرنا ترک کر دیا تھا گرمیوں کے دن سر پہ رہتی تھی گرمیوں کے دن سر پہ آ پہنچے تھے اور وہ چار چار دن تک نہاتی نہ تھی وہ جو ریٹھوں کی جھاگ سے سر دھو کر ساری ساری دوپہر سر میں تیل ملتی اور لکڑی کی مہین دانتوں والی کنگھی سے بیچ ماتھے مانگ نکال کر اپنے گز لمبے بال گوندتی تھی وہ بال اب دن رات الجھے رہتے تھے جیسے کنگھی کے استعمال سے نہ بلد ہوں نہ آنکھ میں سرما نہ دانت پہ دنداسا اس لڑکی کی نظریں نیچی اور توجہ ہر لمحے اپنے دو بچوں پر مرکوز رہتی جیسے کہ وہ دنیا سے ہٹ چکی ہو وہ سکینہ کو دیکھتا تو اس کا جی چاہتا کہ وہ جا کر اسے بازوؤں کے حلقے میں لے لے اور کوئی ایسی بات کرے جس سے سکینہ کو تسلی ہو مگر کشیدگی کی جھجک اعجاز کے ذہن میں راہ پا گئی تھی دوسری جانب کنیز تھی جس کے بدن کے ساتھ اس کی بے تکلفی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اسے دیکھتے ہی دونوں کے بند کھلنے لگتے تھے تاہم کنیز کی تمام مندی اور سپردگی کے باوجود اعجاز کے دل میں ہر وقت یہی کھٹکا رہتا تھا کہ وہ ابھی ہاتھ سے گئی کہ ابھی گئی اقبال اسکول جاتا ہے وہ کنی سے کہتا وہاڑی کی طرف کیا پتا بھٹے کے قریب کوئی اسکول ہو کہ نہ ہو تو یہاں شہر میں کوئی کام دھام کر لے گزارا ہوتا رہے گا میں نے ملک حمید کے بارے میں بات کی ہے اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کر تجھے کوئی خطرہ نہیں ایک طرف سکینہ کو جب کبھی اعجاز نظر بھر کے دیکھتا تو یک بارگی اس کے بدن میں خواہش کا شعلہ بھڑا کٹتا مگر یہ خواہش لمحاتی ہوتی اور دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتی برسوں کی ہمسری کے بعد آج ان کے درمیان نہ لمس رہا تھا نہ الفاظ دوسری طرف کنیز تھی جس کے ساتھ الفاظ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی نہ میں نہ تو نہ کچھ لینا نہ دینا اس کے اور کنیز کے درمیان جو رشتہ تھا وہ اسی ایک بات پہ قائم تھا کہ نہ کچھ لینا نہ دینا نہ قرض نہ مقروض نہ حقوق نہ مطالبات نہ بات نہ بتنگڑ ایک وسیع و عریض آزادی کا احساس تھا جس کے اندر وہ دونوں تنے تنہا محرک تھے دل کے مخمصوں میں پھنسا پیچیدگیوں میں ڈبکیاں کھاتا ہوا اعجاز کا ذہن اس بات کو البتہ نہ پہچان سکا کہ اس کا اور کنیز کا تعلق ایک سیدھے سادے اصول پر مبنی تھا کہ وہ اپنے دل کے اندر کنیز کو ایک کمتر درجے کی مخلوق سمجھتا تھا اور یہ کہ یہی اس کی خوش کن آزادی کا منبع تھا بیساکھی کے میلے لگ چکے تھے کسانوں کے گھروں میں سال بھر کے دانے آ چکے تھے دالوں کی مٹکیاں آدھی پونی بھری تھیں اور ان کا خون گرم تھا اس موسم میں جلسے کی تاریخ مقرر ہوئی تھی منتظمین میں کسان تنظیم اور کسان کمیٹی دونوں کے لیڈر شامل تھے علی احمد شیخ تند ہی سے اعجاز اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جلسے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس پہ زکام اور بخار کا حملہ ہو گیا جلسے کے مقامی منتظمین سے اس کا رابطہ رہا تھا جن کے لیے اس نے اپنے چھوٹے سے گاؤں رسالے والا سے جو بارڈر کے پاس تھا بیس آدمی ساتھ لے جانے کو تیار کر رکھے تھے اسے مقامی لیڈروں کی جانب سے یہ اندیا بھی مل چکا تھا کہ اس کی خدمات کے سلے میں اس بار اسے جلسے کو خطاب کرنے کے لیے چند منٹ دیے جائیں گے اس وعدے سے علی احمد کو اپنے سامنے گویا ترقی کی سیڑھی نظر آ گئی تھی اعجاز کی مدد سے کئی روز لگا کر اس نے تقریر لکھی تھی اور سارا سارا دن بیٹھ کر اسے رٹتا رہتا تھا روزانہ کی مشقت کے باوجود علی احمد کی تقریر رواں نہ ہو سکی تھی اور وہ کبھی ایک جگہ پر اور کبھی دوسری پہ اٹک جاتا تھا اور جہاں رکتا اس سے آگے ساری کی ساری بھول جاتا تھا تقریر سامنے رکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اعجاز نے اس سے کہا تھا مگر علی احمد کے اندر اس جلسے کے بارے میں خاص طور پہ اضطراب تھا یہ کوئی چھوٹا موٹا اکٹ نہیں ملک اعجاز آپ نے دیکھا ہی ہے میں گھنٹہ گھنٹہ بغیر تیاری کے بول جاتا ہوں مگر یہ بڑا جلسہ ہے ملک معراج کا علاقہ ہے شیخ صاحب بھی ہوں گے یاد رہے انہوں نے بے دخل مزاروں کے حق میں بھوک ہڑتال کی تھی بڑے خالص آدمی ہیں جناب یہ کوئی ایسا ویسا موقع نہیں پوری تیاری کر کے جاؤں گا جب صبح سویرے اعجاز اور بشیر اس کے گھر پہنچے تو علی احمد ایک سو چار درجے کے بخار میں چار پائی پہ پڑا کانپ رہا تھا اس نے کھیس کا پلو اٹھا کر آنے والوں کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے ہاتھ تکیے کے نیچے داخل کیا اور کاپی کے دو ورق نکال کر جن کے چار صفوں پر تقریر کی عبارت صحیح کر کے لکھی گئی تھی درستے ہوئے ہاتھوں سے اعجاز کی جانب بڑھا دیے میری قسمت خراب ہے وہ بولا بشیر کو زبانی یاد کرا دینا میری جگہ پر وہ بول دے گا اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے قدرت کو ایسا ہی منظور تھا شیخ صاحب اعجاز نے کہا جی مت چھوڑو زندگی ہوئی تو آگے ہزار موقع آئیں گے بشیر کرے یا کوئی اور کرے یہ تمہاری ہی تقریر ہے شروع میں تمہارا ہی نام آئے گا اطمینان رکھو علی احمد کی بیوی جو پردہ کرتی تھی گھر کے اندر تھی کنیز نے چند روز سے لوگوں کے گھروں میں صفائی کا کام شروع کر رکھا تھا وہ بارہ ایک بجے گھر واپس آ جاتی تھی اعجاز اور بشیر چند منٹ تک علی احمد کے پاس بیٹھے پھر اسے تسلی دے کر وہاں سے رخصت ہو لیے دونوں تانگے پر سوار ہو کر علی احمد کے گاؤں پہنچے وہاں پہ پندرہ بیس کسان گاؤں کے باہر ایک کھیت کے کنارے تیار بیٹھے تھے علی احمد کی بیماری کی خبر سن کر ان کے چہرے اتر گئے ان کے اتوار سے ظاہر ہونے لگا کہ ان کے ارادے ڈگمگا گئے ہیں صورتحال دیکھ کر بشیر آگے بڑھ کر ان کے درمیان جا بیٹھا جلسے جلوس میں کتنے آدمی ہوتے ہیں اس نے پوچھا بڑے آدمی ہوتے ہیں جی ایک کسان نے جواب دیا اندازہ لگا کے بتاؤ ایک سو دو سو ہزار یا دو ہزار اتنے تو ہوتے ہوں گے کسان نے سادگی سے کہا غلط بشیر ڈرامائی انداز میں ہاتھ بلند کر کے بولا اس جلسے میں کئی ہزار آدمی ہوں گے خیر پنڈی اور پشاور تک سے اتنے بڑے بڑے لیڈر آ رہے ہیں کہ کئی ہزار سے زیادہ آدمی کا اکٹھ ہوگا ہم کتنے آدمی ہیں ایک دو تین مشین نے ایک ایک کو گننا شروع کیا اٹھارہ دو ہم ہیں بیس ہو گئے ڈھول والا کہاں ہے اس کو آدمی بلانے گیا ہے اسی کسان نے کہا کل اکیس بشیر بولا اب بتاؤ اتنے بڑے اکٹھ میں اکیس آدمی نہ گئے تو کیا ہو جائے گا کوئی فرق پڑے گا کسان کے سادہ فہم تک بشیر کی منطق نہ پہنچی اسے اپنے سامنے دن بھر کی بگار کا راستہ دکھائی دینے لگا نہیں جی وہ بول پتہ بھی نہیں چلے گا بالکل درست آٹے میں نمک کے برابر بشیر نے کہا لیکن اس نے دوبارہ ہوا میں انگلی اٹھائی اور لفظ پر زور دے کر بولا لیکن ایک لہجے کو روک کر اس نے باری باری ہر ایک کے چہرے کو دیکھا سب چہرے چپ چاپ اس کی جانب اٹھے تھے لیکن وہ انگلی ہلا کر تیسری بار جذبے سے بولا رسالے والے کا نام مٹ جائے گا کسانوں کے چہرے خون کی گردش سے سرخ ہو گئے تھے کچھ دیر تک وہ بشیر کے اس نئے پینترے کو بے سمجھ نظروں سے دیکھتے رہے پھر ان میں سے ایک جرت کر کے بولا یہ بات تو ہے جی تیس چالیس گاؤں قصبوں اور شہروں سے بشیر نے اسی طرح انگلی ہوا میں اٹھائے اٹھائے زوردار لہجے میں بات جاری رکھی اپنے بھائی بند آئیں گے ہزاروں سے اوپر تعداد ہوگی مگر ایک حبہ جب داخل ہوگا تو اس کے موازہ کا نام اٹھے گا اس کا نعرہ لگے گا اس کا ایک مقام ہوگا کترا کترا کر کے دریا بنتا ہے اس دریا میں رسالے والے کا نہ کوئی نام ہوگا نہ مقام ہوگا چھوٹے چھوٹے موضوعوں کے لوگ اٹھ کر رسالے کی عزت پہ ہاتھ مارتے رہیں گے غیرت دلاتے رہیں گے کہ مزارے بے دخل ہو گئے تھے اور رسالے کے بھائیوں نے آواز نہیں اٹھائی جڑا والا کے چکو کی زمین بڑے بڑے چودھری لے گئے اور رسالے سے ایک بول نہیں نکلا زمینیں برانی ہو گئیں اور مالیا معافی کے لیے رسالے کے جوان چپ رہے ایسے ایسے بول اٹھا لو گے بولو ہماری شمولیت ضروری ہے کہ نہیں جیسے جیسے بشیر بولتا جا رہا تھا اس کی آواز میں للکار پیدا ہوتی جا رہی تھی اور ویسے ویسے ہی کسانوں کی غیرت ابھرتی آ رہی تھی آخر ایک کسان جوش میں آ کر بولا کیوں نہیں جی سب سے آگے جائیں گے کیوں بھائی اس نے دوسروں کی جانب دیکھ کر پوچھا کچھ منہ سے بولو ٹھیک ہے کہ نہیں کیوں نہیں تین چار نے بیک آواز جواب دیا سب سے آگے سب سے پہلے رسالے کی آواز اٹھے گی رسالے کی اور شیخ علی احمد کی بشیر نے کہا رسالے کی اور شیخ کی پہلے کسان نے کہا جا اوے فضلے مراسی کو جلدی اٹھا کے لا کہنا ذرا ڈھول کس کے لائے آج اس کے ہاتھ کا کھیل بھی دیکھیں اعجاز مبہوت کھڑا بشیر کی کاروائی دیکھتا رہا آج پہلی بار اسے بشیر کی اصل صلاحیتوں کا علم ہوا تھا ان اٹھارہ لوگوں کو اس نے بشیر کے ہاتھوں میں موم کی طرح مڑتے ہوئے دیکھا سیاست کے اس رخ میں اس نے ایک ایسی دلکش کشش محسوس کی جس کا تجربہ اسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا اجلاس کے مقام سے کوئی دو فرلانگ کے فاصلے پر وہ بس سے اترے تو انہیں دور سے جلسے کا ہجوم دکھائی دے گیا اور ڈھولوں کی دھمک ان کے کان میں پڑی ننگے کھیتوں میں جن سے فصلیں اٹھائی جا سکتی تھیں سفید کرتوں چادروں اور پگڑیوں میں ملبوس کسانوں کا محرک مجمع دھوپ میں چمک رہا تھا دور سے اسے دیکھ کر ہی اعجاز کا دل گرما گیا واہ بھائی واہ وہ بولا ذرا پنڈال تو دیکھ بھائی بشیر کیسا مجمع لگا ہے بشیر کا رنگ زرد ہو گیا وہ کمزور سی آواز میں بولا میری طبیعت کچھ گرم سرد ہو رہی ہے حوصلہ کر بھائی بشیر اعجاز نے کہا علی احمد کے گھر پر تو بشیر چپ رہا رسالے والے تک پہنچنے پہ بھی وہ خوب ہمت میں تھا مگر جیسے ہی وہ اپنے لوگوں کو لے کر بس میں سوار ہوئے بشیر کا جی چھوٹنے لگا تھا ملک اعجاز میں نے تو تقریر صرف ایک بار پڑھی ہے کیا فرق پڑتا ہے اعجاز نے کہا کاغذ سامنے رکھ کر پڑھ دینا کہیں پر اٹک گیا تو اٹکو گے کیسے صاف صاف لکھا ہوا ہے کوئی اندھیری نہیں آئے گی جو کاغذ کو اڑا کر لے جائے گی کاغذ اپنے سامنے رکھنا اینک چڑھا لینا اور پڑھتے جانا سچ پوچھو تو ملک اجاز شیخ کی بات ٹھیک تھی لکھی ہوئی پڑھنے سے تقریر میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا بشیر نے کہا تقریر تو منہ زبانی کرنے سے ہی حق ادا ہوتا ہے اب تم بھی شیخ کی طرح اس چکر میں مت پڑو اعجاز ہنس کر بولا میرا خیال ہے اسے بخار بھی منہ زبانی کے ڈر سے ہی چڑھ گیا ہے ایک بار اور پڑھ کر سناؤں بشیر نے التجا کی ہاں ہاں جتنی بار مرضی پڑھو بشیر نے جیب سے طے کیے ہوئے کاغذ نکالے اور آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا ملک اعجاز وہ رک کر بولا پسماندگی کا لفظ میری زبان پر نہیں چڑھتا ٹھیک ہی تو بول رہے ہو املا کے اندر پڑھ لیتا ہوں مگر روانی سے بولتے ہوئے اٹک جاتا ہوں اس جگہ پر غربت نہ بول دوں ہم تو غربت کی وجہ بتا رہے ہیں اعجاز نے کہا غربت کی وجہ ہی پسماندگی ہے خیر تم اٹکتے ہو تو غربت ہی بول دو ٹوٹی ہوئی سڑک پر بس کے دھچکوں کے بیچ بشیر کاغذ کے نظروں کے سامنے ساکن رکھنے اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا ان کے ساتھیوں میں سے دس بارہ کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی تھی پاکی کے سیٹوں کے بیچ راستے میں کھڑے تھے ان میں سے ایک کے پاس حکا تھا جسے وہ ایک دوسرے کو ہاتھوں ہاتھ پکڑاتے ہوئے پیتے جا رہے تھے وہ سب بشیر کو اسی طرح فخر سے دیکھ رہے تھے جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی انعام پکڑا ہو وہ کہ دو تین ساتھی بما ڈھول کے بس کی چھت پر چڑھ بیٹھے تھے بشیر مزید ایک دو مقام پہ اٹک رہا تھا بیسک ڈیموکریسی کی جگہ بی ڈی ٹھیک نہیں رہے گا اس نے پوچھا بی ڈی ہی کر دو اعجاز نے کہا بشیر کا اعتماد پھر بھی لوٹ کے نہ آیا وہ کاغذ کو اس طرح پکڑے ہوئے بیٹھا تھا جیسے کوئی زہریلی شے اس کے ہاتھ سے چپک گئی ہو آخر وہ بولا بھائی اعجاز تمہارے ہاتھ کی تقریر پر حق تو تمہارا ہی ہے اعجاز نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اس کا شک صحیح ثابت ہوا میری جگہ پر تم تقریر کر لو بشیر نے ملتجی ہو کر کہا پچھلے کئی روز سے اعجاز کا دماغ اس قدر مخمسے کی حالت میں رہا تھا کہ آخر ایک جگہ پر چند منٹ کو بیٹھ کر اس نے اپنے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کی تھی کنیز کا مطالبہ بشیر کا جذبہ شیخ علی احمد کی لگن اور ان سب کے بعد ملک جہانگیر کی تجویز یہ سب واقعات اس کو الگ الگ اپنی اپنی جانب کھینچ رہے تھے آخر ایک موقع پر وہ اس اضطراب کے ہاتھوں مجبور ہو کر ٹھہر گیا تھا اسے محسوس ہوا کہ اس حالت میں زیادہ دیر تک چلتے جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا ذہن کو جھٹک جھٹک کر راستہ نکالتے ہوئے بلاخر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ فی الوقت وہ جہانگیر کی بتائی ہوئی راہ پر ہی کاربن رہے گا صرف یہی ایک بات نہیں تھی کہ وہ جہانگیر کا احسان مند تھا بلکہ جہانگیر کی باتوں میں دنیا داری کی دانش کا بھی عمل دخل تھا گھاٹے کا سودا کبھی نہ کرو جہانگیر نے کہا تھا ورنہ تمہارے نیک جذبے ہوا میں ہی اڑتے رہیں گے کسی کے ہاتھ میں نہ آئیں گے دور سے حالات کو دیکھ کر پہچانو کیونکہ ان کی باغیں پیچھے کھڑے ہونے والوں کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہیں علی احمد نے یہ کام تمہارے سپرد کیا تھا اعجاز نے کہا تمہیں ہی سجتا ہے آخر تمہاری خدمات کوئی کم تو نہیں درست ہے بھائی جاز بشیر نے ڈولتے ہوئے لہجے میں جواب دیا مگر آخر تمہیں بھی تو کبھی نہ کبھی اس جد و جہد میں کودنا ہے پھر آج ہی سے ہی تمہارے اور میرے بیچ کون سا فرق ہے او نو اعجاز نے ہولے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہمت کرو آج تمہارا ہی ڈنکا بجے گا مایوس ہو کر بشیر نے ایک بار پھر تقریر کو ابتدا سے پڑھنا شروع کر دیا مگر بس سے اترتے ہی اتنا بڑا مجمع دیکھ کر اس کا سانس سوکھ گیا اعجاز اسے تسلی دیتا ہوا جلسہ گاہ کی جانب لے چلا ننگے کھیتوں کے ایک وسیع میدان میں جلسہ لگا تھا ایک جانب چھوٹا سا شامیانہ نصب تھا جس کے نیچے لکڑی کے تختوں کا مختصر سا سٹیج کھڑا کیا گیا تھا اسٹیج پر دریاں بچھا کر چار پانچ کرسیاں اور ایک میز رکھ دی گئی تھی دو نوجوان ایک اونچے سے ڈیسک پر رکھے ہوئے مائکرو فون کی تاروں کو اٹھا بچھا رہے تھے باقی کا اجلاس کھلے آسمان تلے تھا کوئی سو کے قریب لوگ جمع ہو چکے تھے مگر ابھی چاروں جانب سے مختلف گروہ جوک در جوک پہنچ رہے تھے بیل گاڑیوں ٹانگوں اور پیدل جلوسوں کی آمد لگی تھی بیچ بیچ میں اکا دکا گھڑ سوار بھی دکھائی دیتے تھے ہر چھوٹے بڑے جلوس کے ساتھ اپنا ڈھولچی تھا جو دور سے ڈھول پیٹتا ہوا نظر آتا تھا جیسے ہی یہ جلوس مجمع سے آ کر ملتا ڈھول کی تھاپ بدل جاتی ڈھولچی کے مشاک ہاتھ مشین کی مانت چلنے لگتے اور بانس کی کھچیاں ڈھول کی تنی ہوئی کھال پہ اس طرح دھم دھم بجنے لگتی گویا خودکار فائر کرنے والے ہتھیار ہوں اس کو سن کر نعرے لگانے اور ناچنے والوں کے بدن چند لمحوں کو منجمد ہو جاتے جیسے کہ ان کا خون اچھال مارنے سے پہلے اس تال کے ساتھ ساتھ اٹھ رہا ہو جیسے ہی وہ تال ٹوٹتی اور ڈھولچی اپنی مخصوص دھمال کی جھولدار تھا دھم دھما دھم دھم دم شروع کرتا مجمے کا بند ایک دم ٹوٹ جاتا بیسیوں بازو اور بدن ہوا میں اٹھتے اور پاؤں تھرک تھرک کر زمین پہ پڑنے لگتے ساتھ ہی جلوس کے مجموعی حلق سے شیر کی سی چنگاڑ برآمد ہوتی زندہ باد اور پائندہ باد کے بیچ اللہ اکبر اور یا علی کے نعرے بلند ہونے لگتے چند منٹ تک یہی جوش و خروش رہتا پھر جیسے ہی ایک مختلف سم سے نئے جتھے کی آمد کی دھمک کان میں پڑتی نعرے بند ہو جاتے اور مجمع کی آنکھیں دور سے اٹھتے ہوئے گرد و غبار پہ لگ جاتیں آہستہ آہستہ اس گرد میں سے ناچتے نعرے لگاتے ہوئے کسانوں کی شکلیں نمودار ہونے لگتی لوگوں کی متلاشی نظروں میں اشتیاق کی چمک ہوتی کہ دیکھیں اب کس شہر کون سے قصبے کہاں کے موضوع کے جلوس کی آمد ہے جتھے والوں نے جھنڈے پرچم اور کتبے اٹھائے ہوتے جن پر جلی حروف میں اپنے علاقے کا نام کنسان تنظیموں کے نعرے اور حبہ لیڈروں کے احوال درج ہوتے ان کے سربراہ گیندے موتیے اور دیسی گلاب کے ہاروں سے لدے پھدے اپنے ہواریوں میں گھرے ایسے چل رہے ہوتے گویا فوج کے کمان کر رہے ہوں مجمع ان کے قریب آنے کا انتظار کرتا جو ہی وہ جلوس بڑے جلسے میں آ کر شامل ہوتا ان کے ڈھول کی دھمادم یکدم دھم دھم دھم دھم کی تیز گردان میں بدل جاتی اور سارا پروگرام نئے سرے سے شروع ہو جاتا اعجاز اپنی عمر میں میلوں ٹھیلوں کے اندر شامل ہوتا رہتا تھا مگر اس نوعیت کا اتنا بڑا جلسہ دیکھنے کا موقع اسے پہلی بار ملا تھا یہ سما ایسا انوکھا تھا کہ دل میں امنگ پیدا کرتا تھا یہ کس بات کی امنگ تھی یہ سما ایسا انوکھا تھا کہ دل میں امنگ پیدا کرتا تھا یہ کس بات کی امنگ تھی اس کا علم اعجاز کو نہ تھا بس ایک ترنگ کی کیفیت تھی جس سے دل اچھلنے لگتا خیال اڑان کرنے لگتا چیزوں کو چاہنے کی خواہش پیدا ہوتی اور زندگی روشن اور پر امید نظر آنے لگتی تھی مجمع کے اندر گھومتے پھرتے ہوئے آخر ایک موقع پر اعجاز کو دفتن اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شے جو اس کے خون میں ترنگ پیدا کرتی تھی وہ ان کسانوں کا رنگ تھا ان کی آنکھوں میں جو بے باکی تھی ان کی چال میں جو بے فکری اور آواز میں اعتماد کا جو رنگ تھا وہ اعجاز نے فصل کی کٹائی کے موقع پہ یا کشتی کبڈی کے دنگلوں پر دیکھا تھا مگر وہ صرف وقت کے وقت کو آتا تھا اور موقع کے گزر جانے کے بعد ایک بار پھر کسانوں کی زندگیوں میں روز مرہ کی کلاشی در آتی تھی جس کے ساتھ وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق گزارا کرتے تھے جیسے کہ صدیوں سے ان کے اباؤ اجداد کرتے آئے تھے آج اس اجلاس کے اندر کسانوں کا انداز کچھ اور تھا ڈھول کی تھاپ پہ ان کی چال ڈھال نئی تھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے دن رات کی حاجتوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں اور اب انہیں اپنے ابا و اجداد کی بھی ضرورت نہیں رہی ان افراد کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ اپنے جدی ورثے کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ خود آ کھڑے ہوئے ہیں اور اب یہ بذات خود اپنی نسل کی بنیاد رکھیں گے اعجاز ہجوم کی ریل پیل کے درمیان اپنے آپ سے بے خبر کھڑا اس احساس کے سنہری لمحوں کا لطف لے رہا تھا اس عجیب و غریب امنگ کی کیفیت میں اس نے محسوس کیا کہ اس کا سینہ پھیل کر چوڑا ہو گیا ہے اور خون کا دوران رگ رگ کو پھڑکا رہا ہے جیسے کسی محبوب کی چاہت میں دل پگھلا جا رہا ہو اچانک اس کے ارد گرد مجمع پر خاموشی چھا گئی چاروں طرف سے چھوٹے بڑے ڈھول رک گئے صرف مغرب کی جانب سے ایک ڈھول کی تھاپ اٹھتی رہی جو بتدریج قریب آتی جا رہی تھی سارے جلسے کی نظریں اس کی طرف لگی تھیں مائکرو فون پر ایک نو دس سالہ بچہ کچی سی آواز میں نعت گانے کی کوشش کر رہا تھا اپنے ارد گرد خاموشی کو محسوس کر کے وہ بھی ٹھٹک کر چپ ہو گیا اب جہاں تک نظر جاتی تھی سر ہی سر دکھائی دیتے تھے جن کی نگاہیں مغرب سے آنے والے جلوس کی جانب اٹھی تھی شیخ صاحب ہیں ہاں شیخ صاحب کا جلوس ہے لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ملک صاحب بھی آئے ہیں ہاں ہاں ملک صاحب کیوں نہیں آئیں گے ان کا اپنا علاقہ ہے ان خوشنو چہروں پر امید کی ایک ایسی جھلک تھی کہ اعجاز کا جی چاہنے لگا جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ دے دے مگر ان لوگوں کو مایوس نہ ہونے دے نیا جلوس اب قریب آ چکا تھا ہر طرف کسان کمیٹی اور نیب کے بینر سر بلند تھے سینکڑوں پاؤں کی دھول میں اٹے ہاروں سے لدے پھدے لیڈر فاتح جنیلوں کی مانند جلوس کی قیادت کر رہے تھے اس جلوس کی بل کھاتی ہوئی لہر دیکھتے ہی دیکھتے بڑے جلوس میں اس طرح آ کر ملی جیسے کوئی پرشور نالا دریا میں آ کر شامل ہو جاتا ہے فضا کسان مزدور اتحاد زندہ باد نیشنل عوامی پارٹی زندہ باد قائد کسان زندہ باد اور لیڈروں کے ناموں کے نعروں سے گونجنے لگی مجمع میں ایک شورش تھی جس کی اٹھان پر دھکیلا جاتا ہوا اعجاز اپنے جتھے سے بچھڑ گیا لیڈروں کو ان کے کرندوں اور جلسے کے منتظمین نے نرگے میں لے کر اسٹیج پر چڑھا دیا نعرے بے دستور جاری تھے تین لیڈر جن کے چہرے کانوں تک ہاروں میں چھپے ہوئے تھے چند مقامی معززین کے ہمراہ اسٹیج کی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے چھوٹے موٹے لیڈر اپنے اپنے ہار پہنے لکڑی کے اسٹیج پر چاروں طرف ٹانگیں لٹکائے چہرے سامعین کی جانب اٹھائے بیٹھے تھے اعجاز اپنی جگہ پہ کھڑا اشتیاق سے پہلی بار ان لیڈروں کو دیکھ رہا تھا جن کے اس نے نام ہی سن رکھے تھے عقب سے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اعجاز نے مڑ کر دیکھا تو بشیر احمد کھڑا تھا اس کے چہرے پر ہلدی کا رنگ پھیلا تھا اعجاز نے گھبرا کر اپنا ہاتھ بشیر کی پشت پر رکھا اور اپنے ذہن کی تمام تر قوت ہتیلی پہ مرکوز کر کے تسلی کی کوئی رو بشیر کے بدن میں داخل کرنے کی صحیح کی اس سے زیادہ اس وقت اعجاز کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھا مجمع کی ہلچل ابھی تھمی نہ تھی کئی منٹ سے اسٹیج کے انچارج مائکرو فون پر آ کر لوگوں سے بیٹھنے کی درخواست کر رہے تھے سے ایک نوجوان نے آ کر مزدوروں اور کسانوں کی یکجہتی کے لیے ترنم سے ایک انقلابی نظم پڑھنی شروع کر دی اس کے بعد ابتدائی مقررین کے نام پکارے جانے لگے جنہیں ساتھ ہی تلقین کی جاتی کہ وہ دو چار منٹ سے زیادہ کا وقت نہ لیں کیونکہ جلسے کی پالیسی اور لیڈران کی خواہش کے مطابق زیادہ سے زیادہ مقامی اور علاقائی مقررین کو خطاب کی دعوت دی گئی ہے تقریریں شروع ہو چکی تھی ان تباہی کلمات کے باوجود چھوٹے مقرر کو خطاب کے دوران ہاتھ سے پکڑ کر چپ کرایا جاتا اور اگلے آدمی کا نام پکارا جاتا تھا ایک موقع پر بشیر کو دیکھ کر اعجاز کے جی میں آیا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر بشیر کا نام مقررین کی فہرست سے محو ہو جائے مگر اس نے اس وقت تک اپنا ہاتھ مضبوطی سے بشیر کی پشت پہ جمائے رکھا جب تک اس کا نام سٹیج سے پکارا نہ گیا اب رسالے والا کسان کمیٹی کے سربراہ کسان حقوق کے انتھک سپاہی شیخ علی احمد جلسے سے خطاب کریں گے اس اعلان پر رسالے والے کے جتھے سے جو مجمع کے مشرقی کونے پر جمع تھا ڈھول کی تیز تھاپ اور شیخ علی احمد زندہ باد کے نعرے بلند ہونے شروع ہو گئے سب لوگوں کے سر شیخ علی احمد کو دیکھنے کی توقع میں اس طرف کو مڑ گئے کئی سیکنڈز گزر گئے مگر جتھے سے کوئی شخص برآمد نہ ہوا نعرے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے پھر ڈھول بھی خاموش ہو گیا مجمع سے باتوں کی پھنکار اٹھی لوگ اٹھنے بیٹھنے کپڑے جھاڑنے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے بشیر کی پشت پر اعجاز کے ہاتھ نے ہولے سے اسے آگے دھکیلا مائکرو فون پر آدمی نے کہا شیخ علی احمد صاحب اگر موجود ہیں تو اسٹیج پر تشریف لائیں بشیر نے بے کسی سے آنکھیں اٹھا کر اعجاز کو دیکھا اس کے چہرے کی پلاہٹ کے اندر سرخی کی دھاریاں نمودار ہو رہی تھیں چلو تمہارے اوپر دباؤ ختم ہوا اعجاز نے سرگوشی میں تسلی دی تقریر کی ضرورت نہیں جا کر علی احمد کا پیغام پڑھ دو اللہ اللہ خیر صلاح جاؤ بشیر نے قدم اٹھایا اور کمزور چال سے چلتا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھا مجمع کی پھنکار تیز ہو گئی بشیر کو دیکھتے ہی مشرقی کونے سے رسالے کے جتھے کا ڈھول بج اٹھا اور چودھری بشیر احمد زندہ باد رسالے والا کسان اتحاد زندہ باد ایک بار پھر بلند ہونے لگے بشیر نے ان کی جانب ہاتھ اٹھا کر جواب دیا اعجاز کا دل دھک دھک کر رہا تھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے بشیر میں گویا جان پڑ گئی وہ ہجوم کے اندر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسٹیج پر جا چڑھا اعجاز کا دل خوشی کے مارے اور بھی تیزی سے دھڑکنے لگا بشیر نے اسٹیج پر چڑھنے کے بعد ایک آدمی کی مدد سے مائکرو فون کا پیج کھول کر اسے اپنے قد کے برابر نیچا کیا اس کے سامنے اپنا منہ جمایا اور بولنا شروع کر دیا کسان اتحاد کے ادنا خادم شیخ علی احمد صاحب ناسازی تباہ کے باعث تشریف نہیں لا سکے مجھے یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ ان کا پیغام پڑھ کر سناؤں پھر اس نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور یکے بعد دیگرے متعدد نعرے لگوانے شروع کیے کسان اتحاد وہ چیخا زندہ باد مجمع نے جواب دیا جو واوے وہ بولا اوہی کھاوے مجمع گرجا قائد کسان زندہ باد قائد مزدور زندہ باد شیخ صاحب زندہ باد ملک صاحب زندہ باد ہر نعرے کے بعد اس کی آواز میں گرج پیدا ہوتی جا رہی تھی اعجاز حیرت کے مارے منہ کھولا گلا پھاڑ پھاڑ کر بشیر کے نعروں کا جواب دے رہا تھا جب نعرے ختم ہوئے تو بشیر چند لہجے کو ساکت ہو گیا جیسے اپنی ہی آواز سے ٹھٹک کر رہ گیا ہو پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے تقریر والے دو کاغذ اپنے سامنے اٹھائے اور بولنا شروع کیا بشیر کے وجود پہ اعجاز کا انہماک اس درجہ تھا کہ اتنے فاصلے سے بھی اس کو بشیر کی انگلیوں کا ہلکا سا ارتعاش صاف دکھائی دے رہا تھا جس کے باعث تقریر والے صفات کپ کپا رہے تھے اعجاز کو علی احمد اور بشیر کے ساتھ اپنی تقریر اتنی بار دہرانی پڑی تھی کہ خود اسے زبانی یاد ہو چکی تھی جیسے جیسے بشیر پڑھتا جاتا تھا اعجاز کے ہونٹ بے آواز طور پر ساتھ ساتھ ہلتے جا رہے تھے جیسے جیسے بشیر پڑھتا جاتا اعجاز کے ہونٹ بے آواز طور پر ساتھ ساتھ ہلتے جاتے تھے گویا کسی امام کے پیچھے لکمہ دینے کو کھڑا ہو تقریر کے دوران بشیر کی زبان صرف ایک آدھ بار ذرا سی لڑکھڑائی مگر اس کے لہجے کی مضبوطی بے دستور قائم رہی اعجاز کے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ معمول پہ آنے لگی اس کے خدشوں کا ہے جان تھمنے لگا جلسے میں داخل ہونے کے بعد پہلی بار بشیر کا دھڑکا اس کے دل سے اترنا شروع ہوا تھا گویا اسے یقین آتا جا رہا ہو کہ بشیر اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے اس کا دھیان اب گرد و غبار میں اٹے ہوئے مجمع کی جانب بڑھتا جا رہا تھا جس کے اندر وہ پھنسا پھنسایا کھڑا ہوا تھا بیساکھ کی کاٹتی ہوئی دھوپ میں تپے ہوئے گرد کے ذرے سوئی کی نوکوں کی مانند گردن میں سوراخ کر رہے تھے اعجاز کو یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ بشیر کے اندیشے میں اس نے گرمی کے اس جہنم کو ذرہ برابر محسوس نہ کیا تھا اعجاز گو کسان بچہ کسان تھا مگر اپنی کھلی رنگت اور نسبتاً سہل زندگی کی نشانیوں کی بدولت اس ہجوم میں الگ دکھائی دے رہا تھا وہ سر پہ رومال پھیلائے پسینے میں شرابور کھڑا تھا جبکہ اس کے گرد جلی ہوئی انابی جلد والے کسان جن کے چہروں پہ صرف نمی کی ایک ہلکی سی طے چمک رہی تھی یوں بے خبر بیٹھے تھے جیسے دل جمعی سے دھوپ سیک رہے ہو یہ لوگ اعجاز نے سوچا ایک الگ قوم ہے کٹورا بھر لسی پہ دن گزار دیتے ہیں اور پیشاب پیلا نہیں ہونے دیتے اعجاز کی نظر پشت در پشت بیٹھے ہوئے کسانوں سے اٹھ کر لمحے بھر کو چاندی کے سے لش پش کرتے آسمان پہ گئی اور خیرا ہو کر لوٹ آئی اوپر سے اس نے سوچا آگ برسے یا پانی ہر حال میں آسمان سے ان لوگوں کا ساتھ ہے یہ بدن کی کوف سے آزاد ہیں میں اس نے افسوس کے ساتھ سوچا جو برحق ان میں شامل تھا ان سے ہٹ چکا ہوں بشیر کی تقریر ختم ہوئی رسالے والے کے دستے سے ڈھول کی تھاپ اور ناروں کی آوازیں ایک دم سے اس طرح بلند ہوئی جلوس میں سے چند لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کئی جگہوں سے لوگوں نے اٹھ اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور ادھر ادھر دیکھ کر پھر بیٹھ گئے بعض لوگ محض جگہ بدلنے کو اٹھے اور ایک قدم پرے جا بیٹھے اعجاز کی توجہ رسالے والوں کے نعروں اور ہوا میں اٹھتے ہوئے بازوؤں پہ مرکوز تھی کہ اچانک اس کی کوہنی کو ایک زوردار جھٹکا لگا بشیر اس کے سامنے کھڑا تھا وہ فرتے جذبات سے تھر تھر کانپ رہا تھا اس کے چہرے پر پلاہٹ کی بجائے راہ کا رنگ پھیلا تھا جیسے کہ وہ پچھلے چند منٹ کے اندر آہستہ آہستہ بھسم ہوتا رہا ہو مگر اس کی آنکھوں میں ایک تیز گرم سی چمک تھی گویا کسی دبی ہوئی چنگاری نے جان کی رمک کو روشن کر رکھا ہو اس غیر قدرتی شکل کو دیکھ کر اعجاز کے دل میں اس کے لیے ایک دھڑکتا ہوا خدشہ پیدا ہوا اس نے جلدی سے بشیر کو بازو سے پکڑ کر اور اپنے ساتھ چلاتے ہوئے رسالے والے کے جلوس کی جانب لے چلا ابھی وہ چند قدم ہی گئے تھے کہ اعجاز نے بشیر کے چہرے پہ ایک اور نگاہ ڈالی اور رک گیا مان اسے خیال آیا کہ بشیر مجمع کی شورش کو سنبھال نہ سکے گا اور ممکن ہے کہ راستے میں ہی ڈھیر ہو جائے گا اس نے اپنا رخ بدلا اور بشیر کو تھامے تھامے دوسری جانب سے نکل گیا بشیر بے احتجاج اس کے ساتھ ساتھ چلتا گیا رسالے کا جلوس اپنی کود پھان میں مصروف تھا اسٹیج سے اگلے مقرر کے نام کا اعلان ہوا تو اس شخص کے جلوس نے ڈھول بجانے اور نعرے لگانے شروع کر دیے جس سے رسالے والوں کا خروش کچھ دب گیا اعجاز اور بشیر اسی گلگلے کی اوٹ میں ہجوم سے نکل کر سڑک پہ پہنچ گئے اعجاز بشیر کو لیے ٹالی کے ایک گھنے درخت کے سائے میں جا کھڑا ہوا پیشتر اس کے کہ رسالے کے جلوس والوں کی نظریں ان پہ پڑتی سڑک پہ ایک بس آتی دکھائی دی اعجاز نے اسے ہاتھ دیا اور دونوں اس پہ سوار ہو گئے جیسے جیسے بس جلسہ گاہ سے دور ہوتی گئی بشیر کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا آہستہ آہستہ اس کی جلد پہ سرخی کی لہر دوڑنے لگی اور آنکھوں کی چمک معمول پہ آ گئی اس وقت اعجاز کو احساس ہوا کہ بشیر کی ہڈیوں میں بھری ہوئی جان سخت گیر ہے علی احمد کاروائی سن کر بڑا راضی ہو گیا اعجاز نے کہا ہاں بشیر کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ پھیلی خدا کرے ان کا بخار اتر جائے رستے میں انہیں ایک بس بدلنی پڑی چیختی چلاتی ہوئی چولوں اور پھنکارتے مارتی ہوئی انجن والی بس پہ دھچکے کھانے کے بعد جب وہ اپنے چوک پہ اترے تو ٹھوس زمین پہ قدم رکھتے ہی انہیں مندی کا احساس ہوا ان کے دل میں فتح کی سرشاری تھی اعجاز نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ علی احمد شیخ سے ملتے ہی وہ کہے گا جلسہ مار لیا شیخ اب اٹھ کے بیٹھ جاؤ رسالے والے کا نام بڑے بڑے لوگوں تک پہنچ گیا ہے اسے یہ بھی علم تھا کہ بشیر اپنے ہیجان کے اندر فوراً ہی بول پڑے گا شیخ کے نام کا ٹل کھڑک گیا ہے کیوں چودھری اعجاز کیا غلط کہہ رہا ہوں اور وہ اپنا چہرہ علی احمد کے منہ کے قریب لا کر کہے گا ملک صاحب اور شیخ صاحب اسٹیج پر بیٹھے تالی بجانے لگے تھے یہ باتیں سن کر علی احمد کا چہرہ کھل اٹھے گا اس کے نمایاں تھوتنی والے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جائے گی اور چھوٹی چھوٹی تیز آنکھیں چمکنے لگیں گی بدن کے اندر خوشی کی لہر دوڑنے پر ممکن ہے کہ اس کا بخار اتر جائے دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرتے جذبات سے اس کی حالت مزید بگڑ جائے شاید مناسب ہو کہ اتنے زوردار طور پہ جلسے کا احوال پیش نہ کیا جائے ایک عرصے تک اعجاز کی زندگی کے اندر اور باہر ابتلا کا دور رائج رہا تھا دل کی ناچاکی نے ہاتھ بڑھا کے گھر کے اندر انگلیاں پھیلا رکھی تھیں وہاں سے نکل کر اعجاز نے خلق خدا سے ایک رشتہ استوار کیا تھا اس دوران اسے کسی رخ سے بھی کامرانی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا لیکن ایک اندرونی قوت تھی جو اسے اس راستے پر آگے ہی آگے چلاتی جا رہی تھی حتیٰ کہ آج کا دن آ پہنچا تھا دن بھر کے اعصابی تناؤ کے بعد آخر کامیابی کا احساس ہونے پر اعجاز کے اندر ایک خوش کن ماحول پیدا ہو چکا تھا اسی کیفیت میں وہ بشیر کے ہمراہ علی احمد کے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا اور دور سے ہی انہیں گلی کا کوہرام نظر آ گیا گلی کے دھانے پہ ایک کل بلاتا ہوا ہجوم تھا جس کے اندر مرد عورتیں اور بچے سبھی شامل تھے اللہ خیر کرے بھائی اعجاز بشیر بولا دیکھ رہے ہو اعجاز نے کوئی جواب نہ دیا دونوں دھڑکتے ہوئے قدموں سے چلنے لگے گلی کے کونے پہ جا کر رک گئے مرد عورت بوڑھے جوان اور بچوں کا مجمع گلی کے اندر تک پھیلا تھا مردوں کی زبان پہ تھا حملہ ہو گیا حملہ اور عورتیں پکار رہی تھیں ہائے بدبختوں نے ظلم کر دیا Gaza mask off off the the Nazareth اور بائی وے ریور جارڈن داؤد نے حسب معمول غیر سنجیدگی سے سب کو آنکھوں میں شرارت کی چمک لیے دیکھا اپنی ناک کو دونوں انگلیوں میں کس کر جھٹکا دیا اور پھر ورزش کرنے کے انداز میں دونوں بازو ہوا میں پھیلائے فلسطین نے تشدد کو جنم دیا اگر فلسطینی نہ ہوتے تو ہم سب امن اور چین اور سکھ کی بانسری وغیرہ اگرچہ بے سری لیکن بجا رہے ہوتے ہمارے بھائی ہیں یارہ رحمان گل نے اسے گھورا داؤد نے سینے پر ہاتھ باندھ دیے میرے بھی ہیں اور میری بھی ہیں صباحت نے زبان کا پٹاخہ چلا کر تائید کی تم بات کرو داؤد اظہار نے انگلی اٹھا کر اسے جیسے حکم دیا یہ لوگ ہمیشہ اپنی تاریخ سے روح گردانی کرتے آئے ہیں اور اس مسکرے پن کے رویے نے انہیں قوم نہیں ایک مذاق بنا دیا ہے تھینک یو یار داؤد نے پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر جھک کر سر ہلایا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سراسر قصور فلسطینیوں کا ہے انہوں نے قوت کو اور بین الاقوامی گنڈا گردی اور ناانصافی کو یس سر نہیں کہا اور امن کی شاخ اور فاختہ وغیرہ سے روح گردانی کرتے ہوئے احتجاج کیا اور اسی احتجاج سے تشدد اور دہشت گردی کی پہلی کومپلیں پھوٹیں وہ ذمہ دار ہیں محمود درویش بھی درویش نہ رہا پین ایم کے بلاسٹ ہوتے ہوئے تیاروں کا منظر مجھے تو اتنا حسین لگا تھا کہ میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا اور پھر ڈارلنگ لیلا خالد انہوں نے راستہ دکھایا ورنہ ہائی جیکنگ سے کون واقف تھا یہی ذمہ دار ہیں اور تم سمجھتے ہو کیا ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافی بلکہ گنڈا گردی ان کے ساتھ نہیں ہوئی دانش کی گہری پاٹ دار آواز ہال میں گونجی اگر ایسا ہوتا تو برادر یاسر عرفات آگے بڑھ کر انکل کلنٹن اور بھائی اسحاق سے دست پنجہ نہ لیتا داؤد بولا بہرحال یہ آغاز تھا پھر خیر سے افغانستان آ گیا جہاد افغانستان رحمان گل نے لقمہ دیا جی بالکل اور اس کے فال آؤٹ سے آپ آگاہ ہیں ہیروئن کلاشن کوف اور ایسے جرنل جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن وہ فاتح افغانستان تھے ایسے جینٹس جنہیں اپنے ملک کی خبر نہ تھی اور وہ افغانستان کے چپے چپے کو جانتے تھے اور جلال آباد میں آباد تھے ہاں داؤد دانش سر ہلا رہا تھا اور تعصف اس کے چہرے کو مزید سیاہ کرتا تھا ہم نے ایک شاندار جہاد کیا ہماری فوج کا رخ ادھر کی بجائے ادھر ہو گیا اور ہم نے اپنی زمین کی محبت محسوس نہ کی ہم افغانستان کے بارے میں پرتشویش رہتے تھے میری خواہش ہے کہ شعبہ نے بالآخر بولنے کی کوشش کی کہ کہ پتہ نہیں میری کیا خواہش ہے ہاں اظہار نے رحمان گل کو پہلی بار گھور کر نہ دیکھا اپنے وطن میں ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور دوسروں کی زمین کے لیے ہم ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اسٹریچرز چونکہ قدیمی ہو چکے تھے اس لیے ان کے پہیوں کو جوڑوں کا درد لاحق تھا اور وہ بہت آواز کرتے تھے اور ڈائسیکشن ہال میں بچرز کی بک بک کے علاوہ خاموشی تھی اسی لیے ایک اسٹریچر جب چوں چوں چرخ چوں کرتا اندر آیا خود باخود تو اندر نہیں آیا اسے بابا ننے میاں بمشکل دھکیلتا اندر لا رہا تھا اور بابا ننے میاں کا اسٹریچر ہمیشہ ایک لاوارس لاش کو جھلاتا ہوا اندر آتا تھا تو وہ اسٹریچر اندر آیا بچرز نے بک بک منقطع کر کے ادھر دیکھا اور مسرت سے مغلوب ہو کر ادھر دیکھا کہ شاید چیڑ پھاڑ کے لیے ایک اور مردہ دستیاب ہو جائے یہ میرا ہے نا جی کمند علی بولے ہم نے تو ایڈوانس بکنگ کروا رکھی ہے اب ہماری باری ہے شوبھا نے آگے ہو کر اس کا معائنہ کیا ستار نقوی نے کہا تھا کہ مردے انتظار کر سکتے ہیں زندہ نہیں چنانچہ ستار نقوی اس چرخ چون اسٹریچر پر منہ کھولے انتظار کر رہا تھا اور ایک منجمد مسخرے کی طرح لگ رہا تھا اس کا چہرہ صاف تھا کوئی زخم نہ تھا نیچے بدن میں جانے کہاں کہیں ایک یا شاید دو راہ سے پھٹک جانے والی گولیاں تھیں اور وہ منہ کھولے انتظار کر رہا تھا اس کھلے منہ میں تالو اور دانت بھی موت کی زردی میں ڈوبے ہوئے تھے وہ پیچھے ہٹی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوہری ہونے لگی شوبھا اظہار سب سے پہلے آگے آیا ارے ارے کمند علی خان اس کا بازو تھاما طبیعت ناساز ہو رہی ہے کیا صرف نور الہدا نے شوبھا کو نہیں سٹریچر پر اکڑی لاش کو دیکھا اور اس کے چہرے کی پہچان کی اور ایک ہچکی بھر کے گلے پر ہاتھ رکھ کر اسے دباتے ہوئے پیچھے ہو گئی باری باری سب بچرس کے چہرے زرد ہو گئے اس کے تالو کی زردی کی طرح شعبہ ان کے ہاتھوں اور سہاروں سے ٹوٹ کر الگ ہوئی اور اسی طرح پیٹ پر ہاتھ رکھے دوری ہوتی ہوئی اندھا دھن بھاگتی ہوئی ہال سے باہر نکل گئی باہر دنیا وہیں کی وہیں تھی اور دھوپ چمک رہی تھی اس کے اندر جو کچھ تھا باہر آنے لگا اس کے بدن کا سرد اس کی کہہ کے دھچکوں سے جھولتا اور زمین کی سطح تک جھکتا چلا جاتا تھا آنکھوں میں سے نکلتا پانی رخساروں پر راستے بناتا کہہ کے ڈھیر پر گرتا تھا وہ ناک صاف کرتی اور ایک بیمار بھیڑ کی طرح ڈکراتی وہیں بہت دیر جھولتی رہی اور اپنے آپ کو بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی وہ اٹھی تو اس کی ٹانگوں میں جان نہ تھی فاکسی فوراً سٹارٹ ہو گئی اگرچہ وہ کچھ دیر پہلے اسی سناٹے اور خالی پن میں سے گزر کر کالج پہنچی تھی لیکن اب اسی میں دوبارہ داخل ہوتے ہوئے وہ جھجکی اس سناٹے کے اندر کوئی ٹوٹنے والی شے تھی جو شاید اس کی فوکسی کی پھٹ پھٹ سے ریزہ ریزا ہو سکتی تھی اس کی کرچیاں بم سپلٹرز کی طرح فضا میں اڑ سکتی تھیں اس کی آنکھوں سے پانی بہتا جاتا تھا اور وہ بار بار اسے ہتیلی کی پشت سے صاف کرتی لیکن گدلی ونڈ شیلڈ کے آگے جو کچھ دکھائی دیتا تھا ایک آبی پردے کے آگے دکھائی دیتا تھا راستے دھندلا رہے تھے حصہ سوم باب نمبر اعجاز اور بشیر نے سر اٹھا اٹھا کر گلی کے اندر دیکھا اعجاز نے آخری بار اپنی حسرت ناک کیفیت کے ساتھ چمٹا رہنے کی کوشش میں خواہش کی کہ کاش اس وقت وہ یہاں موجود ہونے کی بجائے کسی اور جگہ پر ہوتا مگر اب وقت نہیں تھا وہ دونوں بیتاب ہاتھوں سے مجمع کو جدا کرتے ہوئے آگے بڑھے علی احمد کے گھر کے دروازے پر لوگوں کی پسینے میں بھیگی ہوئی بھیڑ آپس میں رگڑے کھا رہی تھی جس سے دروازے کی چوگاٹ بھی نم آلود ہو گئی تھی گھر کے اندر ایک شور تھا بیٹھک کی اکلوتی کھڑکی بند ہونے کے باعث کمرے میں نیم اندھیرا تھا اعجاز اور بشیر بھیڑ کی دھکیل کے بیچ پھسلتے پھسلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے چار پانچ آدمی علی احمد کی چار پہ جھکے ہوئے تھے چار پہ علی احمد اونچی آواز سے کرا رہا تھا دو آدمیوں نے اس کی دائیں ٹانگ کو سہل ہاتھوں اٹھا رکھا تھا تیسرا آدمی ایک چوڑی سی پٹی ٹکنے سے لے کر گھٹنے تک پنڈلی کی نلی کے گرد بل دے دے کر کستا جا رہا تھا علی احمد نے کراہتے ہوئے اپنے اوپر جھکے ہوئے چہروں میں اعجاز اور بشیر کی شکل دیکھی مگر پہچان کا کوئی نشان ان آنکھوں میں پیدا نہ ہوا تین جگہ سے ہڈی ٹوٹی ہے ایک محلے دار نے اعجاز اور بشیر کو پہچان کر اطلاع دی توبہ توبہ ایک دوسرا کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا ہاکیوں سے مار مار کے نلی چورا چور کر دی ہے گھر کے اندر کھلنے والے دروازے کا ایک پٹ نیم دا تھا اعجاز اس گھر کے اندر کبھی نہ گیا تھا مگر اس وقت وہ ضبط نہ کر سکا وہ علی احمد کی چارپائی سے ہٹ کر گھر کے اندر کھلنے والے دروازے تک گیا سہن میں عورتوں کے کے جھرمٹ اندر اسے کچھ نظر نہ آیا پھر اس کے سامنے کی دو عورتیں ایک لمحے کے لیے جدا ہوئیں تو اسے ایک جھلک دکھائی دی زمین پر ایک جسم بے سود پڑا تھا جسے کڑے ہوئے سرخ پھولوں والی سوزنی سے ڈھک دیا گیا تھا اس سوزنی کے دامن سے دو سیاہ پیر چھانک رہے تھے جو ایک دوسرے سے اتنی چوڑائی پہ پھیلے تھے کہ معلوم ہوتا تھا بدن سے چیر کر جدا کر دیے گئے ہیں بشیر جو گھر کے اندر آتا جاتا تھا دروازے سے گزر کر اعجاز کی نظروں کے سامنے آ گیا اعجاز وہاں سے ہٹ آیا کچھ دیر کمرے میں کھڑا رہنے کے بعد اس نے دوسری دیوار کے ساتھ جا کر ٹیک لگائی اور پاؤں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر آنکھیں بند کر لیں ریڑا آ گیا ہے کسی نے آواز دی اعجاز نے آنکھیں کھول کر دیکھا گلی میں ایک ہموار پھٹے اور ویگن کے بوسیدہ ٹائروں والی گاڑی کھڑی تھی جس کے آگے خچر جوتا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے اعجاز نے چھ آدمیوں کو علی احمد کا کراتا ہوا جسم اٹھا کر باہر لے جاتے اور ریڑے پر لاتے ہوئے دیکھا سول ہسپتال لے چلو سول ہسپتال کئی آوازیں ایک ساتھ اٹھیں خچر چل پڑا اور بی بی کسی نے پوچھا اوئے مائی کو کون لے جائے گا دوسرے پھیرے کسی نے جواب دیا بات ہو گئی ہے اس پھیرے میں جگہ نہیں ہے اعجاز کو محسوس ہوا جیسے وہ اس منظر سے الگ کہیں بیٹھا ہے اور اس قصے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں یا جیسے کوئی خواب خیال کی بات ہو بشیر سہن کی جانب سے داخل ہو کر اس کے پاس آ بیٹھا اس کے چہرے پر پھر خواب کا رنگ اڑ رہا تھا زیادتی کر گئے ہیں وہ بولا اعجاز نے خاموشی سے اس کی بات سنی آوے والے ہی تھے بشیر پھر بولا حمید کی کرتوت ہے اعجاز نے آنکھیں کھول کر بشیر کو دیکھا بچ گئی ہے اس نے ہولے سے بچ گئی ہے اس نے ہولے سے پوچھا ہاں مارا وارا نہیں بشیر نے کہا مگر زیادتی کر گئے ہیں ایک محلے دار ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا چھ آدمی تھے وہ بولا دنادن گھر میں گھسے اور منٹوں میں کسب کر کے چلے گئے پرچا کٹاؤ جی دیر کیوں کر رہے ہو سارا محلہ گواہ ہے زیادتی کے دوران شاید گلا دب گیا تھا بشیر نے مری ہوئی آواز میں کہا نیلے نشان پڑے ہوئے ہیں سانس چل رہی ہے اللہ زندگی دینے والا ہے اعجاز کے اندر انتقامی جذبہ اتنی تیزی سے اٹھا کہ اس نے چاہا علی احمد اور کنیز میں سے ایک اپنی جان سے چلا جائے تاکہ قتل کا پرچہ ہو چھوٹے موٹے مقدمے سے تو حمید کی پارٹی بچ نکلے گی پھر اگلے ہی لمحے وہ جذبہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا اتنی ہی تیزی کے ساتھ اعجاز کو اپنی بے بذائتی کا احساس ہوا اس نے دوبارہ آنکھیں میچ کر سر گھٹنوں پہ ٹیک دیا کچھ دیر کے لیے بشیر اٹھ کر گھر کے اندر چلا گیا جب اعجاز نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو کمرہ تقریباً خالی ہو چکا تھا صرف دو جوان لڑکے خاموش چار پائی پہ بیٹھے تھے اعجاز کی آنکھوں کے سامنے وہ بیسیوں منظر گھوم گئے جب اس کی آمد پر علی احمد کچھ دیر کے لیے گھر سے چلا جاتا تھا اور اس کمرے میں کنیز کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی تھی بشیر نے صحن کے دروازے سے سر نکالا اوئے رڑے والا کہاں مر گیا ہے اس نے پکار کر کہا آ رہا ہے بھائی آ رہا ہے دو منٹ صبر کرو کسی نے گلی کے دروازے سے جواب دیا دو منٹ کرتے کرتے گھنٹہ ہو گیا ہے بشیر بولا لڑکی کی جان گلے میں اٹکی ہے کوئی اور ریڑا کیوں نہیں پکڑ لیتے دو آدمی ریڑے کے پیچھے گئے ہیں بھائی اب کوئی دیر نہیں صبر کرو محلے دار گلی کے دروازے سے کمرے میں داخل ہوا پلس کو موقع دکھانے سے پہلے باڈی کو اٹھانا مناسب نہیں پلس کی ماں کی بشیر نے گالی دی تم ریڑے کا بندوبست کرو بشیر واپس صحن میں چلا گیا محلے دار بڑ بڑایا چوک سے زمین پر جسم کا خاکہ کھینچتے ہیں تصویریں لیتے ہیں بکوئے کے بارے میں سینکڑوں باتیں ہوتی ہیں کیوں جی اعجاز بے علم سی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا محلے دار اعجاز کی خالی خالی نظروں سے گھبرا کر پلٹ گیا تفتیش کے لیے یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں جاتے جاتے وہ بولا اعجاز کو یکدم یہ احساس ہوا کہ ابھی ریڑا آئے گا اور کنیز کا جسم ہاتھوں میں اٹھا کر اسی کمرے کے راستے باہر لے جایا جائے گا وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے خیال میں اس نے یہ منظر دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا باہر شام پڑ رہی تھی اعجاز کسی سے بات کیے بغیر گلی سے نکلا اور چل پڑا شفاف آسمان پہ آدھے چاند کی روشنی پھیل گئی گرم ہوا کے جھونکے خشک کھیتوں سے گرد کے چھوٹے بڑے بگولے اڑ رہے تھے آندھی آئے گی اعجاز نے بے خیالی سے سوچا صبح کے وقت جب وہ جلسے کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا تو اپنا بائی سائیکل پیچھے چھوڑ گیا تھا اور شہر تک کا چند میل رستہ اس نے بس پکڑ کر طے کیا تھا اس وقت واپسی پر تانگے اور بسیں اس کے پاس سے گزرتی جا رہی تھیں مگر اسے سواری کا خیال تک نہ آیا تھا وہ پیدل چلتا رہا اعجاز نے دن بھر سوائے پانی کے دس بارہ گلاسوں اور چند پکوڑوں کے کچھ بھی حلق سے نہ اتارا تھا دو گھنٹے پہلے علی احمد کی بیٹھک میں بیٹھے بیٹھے اسے متلی ہونے لگی تھی اور اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کی اشتہا ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اب گھر میں قدم رکھتے ہی اسے سخت بھوک لگنی شروع ہو گئی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا گھر کے ماحول سے اور سکینہ کے وجود سے جو نامعلوم سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا وہ بغیر جانے بوجھے ہوئے غائب ہو چکا تھا اعجاز کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ اس وقت گھر جائے جب سب کھا پی کر فارغ ہو چکے ہوں اس کا کھانا چولہے کے پاس لپٹا لپٹایا پڑا ہوتا تھا جسے وہ اکیلا بیٹھ کر کھاتا اور پھر جا کر چار پائی پہ لیٹ جاتا تھا اس وقت سکینہ کے پاس پڑوس کی کوئی عورت آ بیٹھی ہوتی گرمیوں کی راتوں میں دونوں عورتیں چار پائی پہ بیٹھی دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتی رہتیں اعجاز اکثر ان کی نیچی نیچی باتوں کی آڑ میں منہ پھیر کر سو جایا کرتا تھا آج کوئی دوسری عورت گھر میں نہ آئی تھی سکینہ اور سرفراز کھانا کھانے کے بعد ابھی چولہے کے پاس ہی بیٹھے تھے ان کے آگے سالن کی تھالیاں پڑی تھیں جو انہوں نے روٹی سے پونچھ پانچ کر صاف کر دی ہوئی تھیں اعجاز پہلے اس چوڑی چارپائی کے پاس رکا جس پہ جڑواں بھائی حسن اور حسین سو رہے تھے پھر وہ جا کر چولہے کے پاس پیڑھی پہ بیٹھ گیا ذہن کے سن ہونے نے اس کے دل کو بے جھجک کر دیا تھا سکینہ نے اسے اجنبی سی نظروں سے دیکھا کیا پکا ہے اعجاز نے پوچھا اوجری سرفراز نے جواب دیا اعجاز نے حلق سے ناگوار سی آواز نکالی گھر میں انہیں علم تھا کہ اعجاز کو اوجری نہ بھاتی تھی جبکہ سکینہ اور سرفراز اسے شوق سے کھاتے تھے کچھ اور ہے اعجاز نے سکینہ سے پوچھا سکینہ کی بجائے دوبارہ سرفراز نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا سکینہ نے اد جلی لکڑی سے چولہے کی راکھ اتل پتل کر کے چند انگارہ کوئلے ننگے کیے اور اوپر لکڑی جما دی پھر اس نے روٹیاں گرم کرنے کو دسترخوان سے توا صاف کیا رہنے دو اعجاز نے کہا نرم ہی ہوں گی کھا لوں گا سکینہ نے خاموشی سے دوبارہ اعجاز پہ نگاہ ڈالی اس کی پہلی نگاہ میں جہاں اجنبیت اور ملال تھا اب دوسری نگاہ میں انکار اور مزاحمت تھی جیسے کہ اسے اپنی رنجیدگی کا حق واپس مل گیا ہو اس نے اعجاز کی بات انسنی کر کے چولہے میں پھونک ماری تو لکڑی نے آگ پکڑ لی پھر وہ لپٹی ہوئی روٹیاں ایک ایک کر کے توے پر سینکنے لگی اس کے چہرے پہ ناگواری تھی نظریں دوسری جانی مڑی تھیں اور انداز سے ظاہر تھا کہ جیسے اس کو کسی انجان شخص کے لیے بےگار کرنی پڑ رہی ہو مگر ساتھ ہی اس کے کے سر جھکاؤ اور ہاتھوں کی جنبش میں مکمل دھیان کی کیفیت تھی جیسے کسی گہرے عمل میں منہمک ہو اس نے سرفراز کو سر کا مختصر لا تعلق سا اشارہ کر کے کہا اچار لے آؤ سرفراز اٹھ کر اندر سے اچار کا پیالہ اٹھا لایا سکینہ نے دوسرے پیالے میں اوجری کا سالن ڈالا اور منہ دوسری جانب پھیر کے پیالے کو اعجاز کی طرف کھسکا دیا اعجاز لقمے کو بوٹیوں سے بچاتے ہوئے شوربے کے ساتھ اچار کی پھانک لگا کر کھانے لگا لالا تم اوجری کیوں نہیں کھاتے سرفراز نے پوچھا مجھے پسند نہیں پسند کیوں نہیں کیوں کی کیا بات ہے مجھے اس سے بو آتی ہے لالا مزے کی ہوتی ہے اعجاز برا سموہ بنا کر کھاتا رہا گاؤں کے ترخان نے بچوں کے جوڑے کے لیے ایک بھدی سی ریڑی بنا کر دی سرفراز نے اور کوئی کام نہ پا کر پاس کھڑی ہوئی ریڑی پر دونوں ہاتھ جمائے اور منہ سے چھپ چھپ کی آوازیں نکالتا ہوا اسے صحن میں آگے پیچھے دے کے لگا اعجاز بھوک کی شدت سے چاروں کی چاروں روٹیاں کھا گیا سکینہ وہیں بیٹھی منہ پھیر کر اپنے آپ کو پنکھا جھلتی رہی سرفراز نے ریڑی کے کھیل سے اکتا کر نلکے سے پانی پیا اور اپنی چارپائی پہ جا لیٹا کھانا ختم کر کے اعجاز نے پانی پیا کلی کی اور اپنے بستر پہ جا کر لیٹ گیا لالا اوجری کیا ہوتی ہے سرفراز نے سوال کیا میدا ہوتا ہے یہ میدے میں کیا کرتی ہے کھانا ہضم کرتی ہے اوجری تولیے کی شکل کی نہیں ہوتی ہاں اس تولیے کے اندر سے ہاضمہ کرنے والی دوائیاں نکلتی ہیں دوائیاں ہاں سکینہ کھانے کے برتن سنبھال کر بچوں کی چارپائی پہ آ لیٹی تھی اعجاز کا ذہن معطل تھا مگر ایک صورت ایسی تھی جو اس کی آنکھوں کے پردوں پہ منقس تھی اور ہٹتی نہ تھی سرخ پھولوں والی سوزنی سے نکلے ہوئے دو سیاہ پیر جن کی انگلیوں کے ناخن زر تھے مختلف سمتوں میں مڑے ہوئے وہ پیر جو صحن کے فرش پر یوں دور دراز پڑے تھے کہ سوزنی کے تلے پھیلی ہوئی ٹانگوں کا اندیکھا نقشہ ابھارتے تھے کینچی کے پھلوں کی سی سیاہ پٹھے دار مضبوط ٹانگیں اعجاز کا ذہن مفلوج اور بدن شل تھا مگر اس کے تصور میں آگ لگی تھی چند گھنٹے قبل اس کے سارے جسم کے اندر متلی کی کیفیت تھی پھر غضب اور انتقام کے جذبے نے اس کی جگہ لے لی تھی اس کے بعد مرحلہ در مرحلہ اس کی حالت آخر اس انہونی کیفیت کو پہنچی تھی جہاں وہ چار پائی پہ لیٹا چھوٹے سے چاند کی روشنی میں ٹکٹکی بندے سکینہ کو دیکھے جا رہا تھا رات گرم تھی اور سکینہ اس کے ساتھ والی چار پہ ٹانگیں لمبی پھیلائے سیدھی پشت پہ لیٹی تھی ململ کے کرتے میں اس کے بدن کی گولائیاں نمایاں ہو رہی تھیں اس کے دودیا پیر ایک دوسرے سے مختلف رخ پہ ڈھلے تھے اعجاز کو علم تھا کہ ان انگلیوں کے ناخن گول اور گلابی تھے اگر وہ درست ہوش و حواس میں ہوتا تو جس حادثے سے گزر کر آیا تھا اس کے بعد اپنی خواہش کے رخ کی اس حیرت ناک تبدیلی سے پریشان ہو جاتا مگر اس وقت اس کے احساس زیاں نے اس کی گونگی چاہت کو ہر شے سے مبرہ ایک ایسی زندگی عطا کی تھی کہ وہ جا کر سکینہ کے پہلو میں لیٹ جانا چاہتا تھا اس کے دوسری جانب سرفراز کی چارپائی تھی سرفراز بے حرکت لیٹا تھا کچھ دیر کے بعد اعجاز نے سوچا کہ سرفراز سو چکا ہے وہ اٹھنے کو چارپائی سے ہلا لالا سرفراز بول اٹھا اعجاز چونک کر اچھل پڑا اوئے نامراد سوتے سوتے دل ہلا دیتے ہو کیا بات ہے کچھ نہیں سرفراز نے ڈر کے جواب دیا بولو بولو کیا بات ہے اعجاز نے سختی سے کہا مجھے اوجری سے بو نہیں آتی خدا کی مار اوجری پر اس کا پیچھا بھی چھوڑے گا یا نہیں سو جا سویرے تو نے اسکول نہیں جانا لالا چار چھٹیاں ہو گئی ہیں ساری رات جاگنے کی چھٹیاں تو نہیں ہوئیں لالا میں نے آج سویرے بتایا تھا کیا بتایا تھا کہ چار چھٹیاں ہیں بتایا ہوگا چل اب سو جا تیرا لالا ہوش میں ہو تو کوئی بات یاد رکھے سکینہ منہ پرے کیے کیے بولی سکینہ کی اس پہل سے اعجاز کو علم ہوا کہ گو سکینہ کا چہرہ دوسرے رخ پہ رہا تھا مگر اس عورت کے بدن میں اعجاز کی نظروں کی خبر مسلسل رہی تھی آخر جب چھٹی ساتویں کا چاند ڈھلتا ڈھلتا گھر کی منڈیروں کو آ لگا اور آسمان پہ روشنی بجھ سی گئی تو اعجاز نے لیٹے لیٹے سر موڑ کر سرفراز کے سونے کی آواز پہ کان لگائے سرفراز کی سانس گہری اور ہموار چل رہی تھی اعجاز اٹھ کر سکینہ کی چارپائی کے برابر جا کھڑا ہوا اندھیرے میں اسے دکھائی نہ دیا کہ وہ سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی اعجاز نے جھک کر دیکھا سکینہ کا چہرہ دوسری جانب کو مڑا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی تھیں اعجاز نے ایک بازو اس کی کمر کے نیچے اور دوسرا گھٹنوں تلے داخل کیا اور ہولے سے اسے پرے کھسکا دیا سکینہ کے بدن نے ہلکی سی مزاحمت کی جس سے اس کا وزن معمول سے بھاری اٹھا اعجاز اس کے برابر لیٹ گیا اس کے لیٹتے ہی سکینہ نے پہلو بدلا اور اعجاز کی جانب پشت کر دی چند منٹ انتظار کرنے کے بعد اعجاز نے ایک ہاتھ سکینہ کے پہلو پر رکھ دیا سکینہ کی جلد میں مہین سی جھرجری پیدا ہوئی اور رک گئی دیر تک دونوں بے حرکت لیٹے رہے پھر نہایت آہستہ آہستہ جیسے خون کی حدت سے بدن میں قوت آتی ہے سکینہ کے بدن میں معمولی سا اکڑاؤ پیدا ہوا مگر اس نے اپنی پشت نہ بدلی اب نیند اعجاز کے سر کو اس طرح چڑھی جیسے زمین کے کسی کونے سے کالی آندھی اٹھ کر دیکھتے ہی دیکھتے جہان پہ چھا جاتی ہے گرم آسمان پہ ایک ٹٹیری کی ترسی ہوئی چیخوں کی آواز نے اچانک معصوم بچوں کو خواب میں چونکا دیا سکینہ نے انہیں تھپکنا شروع کر دیا اعجاز کو بھی اس بات کا فہم نہیں تھا مگر خواب میں جانے سے پہلے اس کے بدن میں ایک دور کا علم تھا کہ اس اس ایک شام میں پر سے ایک واردات کا گزر مکمل ہو چکا تھا وہ سکینہ کی کمر کے نشیب میں ہاتھ رکھے رکھے سو گیا صبح سکینہ نے رات کی باسی روٹی پہ چٹکی بھر نمک چھڑکا اور گھی میں تل کر اسے چائے کی پیالی کے ساتھ اعجاز کے آگے رکھا تو سکینہ کا رنگ نکھرا ہوا آنکھیں چمکدار اور جسم برا برا باسمر دکھائی دے رہا تھا مگر اعجاز کے دل میں رات کا پہاڑ گزرنے کے بعد بھی پہلے روز کی کسک باقی تھی اسے ایک احساس تھا کہ وقت کسی طور ہاتھ سے نکلا جاتا ہے اس نے حسن کو گود میں لیے لیے ناشتہ کیا روٹی ختم کر کے اس نے دو گھونٹ چائے ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا میں ابھی آتا ہوں اس نے سکینہ سے کہا سکینہ اسے بے تاب سی سوالیہ نظروں سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی لالا میں بھی چلوں سرفراز نے اچک کر پوچھا تم بی بی کے پاس رہو یہ کہہ کر اعجاز دروازے سے باہر نکل گیا شہر میں علی احمد کی گلی ویران پڑی تھی یقین نہ آتا تھا کہ صرف سولہ گھنٹے پیشتر یہاں پہ ایک طوفان کھڑا تھا اعجاز نے تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے علی احمد کا نو عمر بھتیجا نکلا اعجاز علی احمد کے بارے میں دریافت کر رہا تھا کہ پٹ کے پیچھے سے علی احمد کی بیوی کی آواز آئی اس نے اعجاز کے سلام کا جواب دے کر بتایا کہ اس کا خامن ابھی ہسپتال میں ہے اعجاز نے کنیز کے بارے میں پوچھا تو علی احمد کی بیوی ایک لہجے کو ہچکچائی پھر بولی وہ بھی ادھر ہی ہے اعجاز سائیکل پہ سوار ہو کر ہسپتال کو چل دیا علی احمد کی داہنی ٹانگ پر ٹکنے سے لے کر آدھی ران تک پلستر لگا تھا ہسپتال کی آہنی چارپائی کے فریم سے ایک رسی لٹک رہی تھی جس کے سرے سے بندی ٹانگ بستر سے اوپر چھت کی جانب اٹھی تھی علی احمد پشت پہ سیدھا لیٹا تھا اس کے چہرے پہ جگہ جگہ پٹیاں چپکی تھیں اعجاز کے منہ سے الیک سلیک کے الفاظ ادا نہ ہو سکے کئی لمحوں تک دونوں گنگ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اعجاز نے تعصب سے سر ہلایا اور علی احمد کی چارپائی کے کنارے پر بیٹھ گیا میرا کیا گیا ہے چودھری پھر علی احمد درد سے بولا دو چار ہڈیاں ہی ٹوٹی ہیں جڑ جائیں گی یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اس کے الفاظ ہوا میں اٹکے رہے میرا کیا گیا ہے چودھری میرا کیا گیا ہے اس نے ہولے سے دہرایا اعجاز خاموش بیٹھا رہا اسے ہمت نہ ہوئی کہ کوئی اور بات کرے آخر کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا پولیس میں رپورٹ کرائی کیا فائدہ علی احمد نے نفی میں سر ہلایا ڈاکٹر بھی کہتا ہے رپورٹ کرو محلے دار بھی کہتے ہیں رپورٹ کرو میں کہتا ہوں پولس کوئی ان کو پکڑے گی ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں پولس الٹا مجھ سے پیسے کھائے گی میری تو درخواست اتنی ہے کہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں بس شکر کروں گا علی احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے کنیز اعجاز توقف سے بولا اس کا کیس تو سیدھا ہے ڈاکٹری رپورٹ گواہی کون دے گا علی احمد بات کاٹ کر بولا میرے گھر کی عورتیں نہ چودھری ہم غریب لوگ ہیں مگر عزت دار ہیں میرے دادا نے یہ گھر بنایا تھا میرا باپ اسی گھر میں پیدا ہوا میں نے بھی یہیں جنم لیا محلے میں سب سے تعلق واسطہ ہے مردوں کے لیے جسم پر سوٹے کھانا کوئی بیزتی نہیں مگر گھر کی عورت کو عدالت کا منہ دکھانا مر مٹنے والی بات ہے علی احمد رکا لڑکی کی بات تو ویسے بھی ختم ہو گئی ختم ہو گئی اعجاز نے پوچھا وہ گئی گئی اعجاز کا منہ کھل گیا کہاں گئی کوئی خبر نہیں ڈاکٹروں نے ٹیکے لگائے دیکھ بھال کی شام کو گولیاں دے کر سلا دیا ابھی میرے بھائی نے آ کر بتایا ہے کہ راتوں رات اٹھ کر بشیر کے ساتھ نکل گئی ہے بشیر کے گھر والوں کو بھی علم نہیں کہ کہاں گیا ہے اعجاز خاموش بیٹھا علی احمد کا منہ دیکھتا رہا کہاں جا سکتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا مگر یوں کہ جیسے ساری دنیا سے سوال کر رہا ہو اور جواب کی توقع نہ رکھتا ہو علی احمد ہولے ہولے کرانے لگا بشیر ذکر کیا کرتا تھا ادھر وہاڑی کی طرف اس کے رشتے داروں کو زمین الاٹ ہوئی تھی ان کا بھٹا خشت ہے وہاڑی کے اندر اعجاز نے پوچھا ہوں کسی چک میں مجھے علم نہیں اعجاز بے خیالی سے جنرل وارڈ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا بستروں پر مریضوں کی ٹانگوں بازوؤں اور گردنوں کے گرد پلستر ہی پلستر لگے تھے مریضوں کے آس پاس ان کے عزیز رشتے داروں کے جم گٹے تھے زخمیوں کی تعداد اتنی تھی کہ وارڈ سے باہر ابلے پڑے تھے چاروں اطراف کے برآمدوں میں لوگ اپنے اپنے مریضوں کو اپنی چار پائیوں پر اور کچھ زمین پر ہی لٹائے پاس بیٹھے پنکھے جھل رہے تھے کپاس کا علاقہ ہے علی احمد نے کہا کیا وہاڑی پورے والا وہ بولا سارا پھٹی کا علاقہ ہے ہاں اعجاز آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا جب پھٹی کھلتی ہے تو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کھیتوں میں اولے اٹکے ہوں اعجاز اٹھ کھڑا ہوا اس نے سرسری رخصت لی اور سائیکل پر سوار ہو کر چل پڑا بڑی سڑک پر سائیکل چلاتا ہوا اعجاز بے خیالی میں شجا آباد کا راستہ کاٹ کر گزر گیا اس کے جسم میں اتنی قوت تھی کہ کوسوں کوس پیڈل مارتا ہوا اڑتا چلا جا رہا تھا گویا کسی مقابلے کی دوڑ میں شریک ہو جب کئی میل پر جا کر رکا تو سر سے پیر تک پسینے میں نہایا گیا تھا اس کے ذہن میں ایک ایسے شہر کا نقشہ جمع تھا جسے اس نے دیکھ بھی نہ رکھا تھا وہ وہاڑی کبھی نہ گیا تھا دھوپ کی تیزی سے اس کا چہرہ جل رہا تھا اور سینے کے اندر دم ٹوٹ چکا تھا اس نے سائیکل ایک ٹالی کے سائے میں کھڑی کر دی سڑک کے دونوں جانب کھیت تھے اور دور ایک گاؤں کی مٹیالی دیواریں دھوپ میں چمک رہی تھیں اعجاز درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا وہ کھلی فضا اور کڑکتی دھوپوں کی مخلوق تھا مگر اس وقت اس کے عذاب میں ناتوانی یوں در آئی تھی جیسے ان کے اندر کوئی شے رئیسا تلف ہو چکی ہو اب دھوپ اس کی آنکھوں میں پیدا کرنے لگی تھی اس نے اپنا سر درخت کے تنے سے ٹیک کر کر آنکھیں بند لی آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے عقب میں پردیس کے نام اور مقام تحلیل ہونے لگے اس کا دل ٹھہرنے لگا ایک انجانی سڑک پر سائیکل کی دیوانی دوڑ گویا اپنے جذبوں پہ اس کی آخری یورش تھی سایہ دار ترک تلے بیٹھے بیٹھے بند آنکھوں کے اندر ہی اندر اعجاز کے دل سے ایک زمانہ گزر گیا جب اس نے آنکھیں کھولی تو سورج سر سے ڈھلنے لگا تھا وہ سہارا لے کر اٹھا اور تھکے ہوئے پیروں سے سائیکل کا پیڈل گھماتا ہوا واپسی کے رستے پر ہو لیا